الحمد للہ الحمد للہ وسلام علام اللہ اللہ نبی اما من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم وقول منا قتلنا ابن رسول وما وما قتلوا ولكن شبه لهم الذين اختلفوا فيه لفي شك منه معلوم بھی من علم علت باعثاً وما قتله یقینا بل رفع اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سلاما كثيرا كثيرا محترم دوستو بزرگو اس وقت میرا موضوع حیات عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ عرض کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی آپ کا زندہ ہونا یہ ہمارے جزو ایمان میں سے ہے جو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا من کے روز کی دو کے وہ فوت ہو گئے ہیں مر گئے ہیں وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے حیات عیسیٰ قرآن شریف سے بھی ثابت ہیں شریف سے بھی ثابت ہے اور بزرگان امت خاص کر وہ بزرگ جو اپنے زمانے کے مجدد ہوئے ہیں جن کو آمدی احباب بھی تسلیم کرتے ہیں ان کی کتب سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسی السلام زندہ ہیں آسمان پا رہے ہیں دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے لیکن اس وقت میں نے صرف مرزا صاحب کی تحریر سے ثابت کرنا ہے کہ حضرت علیہ السلام زندہ ہیں دوبارہ دنیا میں آئیں گے اس سلسلے میں عرض ہے کہ مرزا صاحب نے براہ نام دیا کے چار حصے ہیں ان کی یہ کتاب ہے جو انہوں نے خود تصنیف کی تھی اس کے چوتھے حصے میں جس کے بارے میں وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ حصہ سن اٹھارہ سو چوراسی میں تصنیف ہوا لکھا گیا ہے اسی میں انہوں نے دو جگہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام آسمان پر ہیں زندہ ہیں دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور آپ کے تشریف لانے پر پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے یہ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے یہ میں اپنے طرف سے عرض کر رہا ہوں ان کی کتاب میں یہ بات نہیں ہے مفہوم یہی ہے جیسا کتی شریف میں آتا ہے کہ یو لک اللہ فی زمان علم لک اللہ الاسلام و یقون کال متن واحد فلا یو بد اللہ آپ کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی تمام ادیان باطلہ کو نیز و نابود کر دیں گے اور صرف ایک کالمہ ہوگا اور سوا اللہ تبارک بتا رہا کے کہ کسی کی پرستش نہیں کی جائے گی پوجا نہیں کی جائے گی یہ مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ آپ کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام ہوگا اب اس کے بعد پھر اپنی ایک کتاب میں لکھتے حوالہ میں اس کا بھی دے دوں گا کہ براہین میں یہ لکھنے کے بعد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں بارہ سال تک میں اسی عقیدے پہ رہا اور یہی کہتا رہا کہ آسمان پر زندہ ہیں دوبارہ دنیا میں آئیں گے بارہ سال کے بعد میں نے اپنا عقیدہ بدلا مرزا صاحب کی پیدائش سن اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس کی وہ خود لکھتی ہیں ہم انتالیس ہی مان لیتے ہیں ان تالی اور ان کی وفات جو ہے انیس سو آٹھ مئی چھبیس تاریخ کی ہے تو اس حساب سے ان کی کل عمر انہتر سال چار مہینے چھبیس دن بنتی ہے باقی چھبیسواں دن بھی پورا نہیں کیا کوئی دس بجے دن کے وہ فوت ہو گئے تھے اب وہ فرماتی ہیں کہ بارہ سال لکھنے ابراہیم میں لکھنے کے بعد میرا یہ عقیدہ رہا تو چوراسی سے بارہ سال آپ ملائے چھیانوے چھیانوے سال چھیانوے بنتے ہیں اب چھیانوے سے ان کی وفات تک بارہ سال بنتے ہیں تو گیا فوت ہونے سے پہلے بارہ سال پہلے اس نے اپنا عقیدہ بدلا باقی ساری زندگی اسی عقیدے پہ رہے اور یہ بھی میں نے کر دوں کہ آدمی کا عقیدہ پیدا ہوتے ہی جو بچپن میں ہوتے ہیں وہی بڑے ہو کر بھی سمجھا جاتا ہے جب تک اپنا عقیدہ بدلے نہ تو مرزا صاحب کو یا کے پیدائیں سے لے کے سن چھیانوے تک یہی کہتے رہے کہ سارت رام زندہ آسمان پر ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنا عقیدہ بدلا تو یہ تو بات ہوگی کہ انہوں نے اپنی کتاب براہین میں جو جگہ لکھا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر ہیں دوبارہ دنیا میں آئیں گے اب دوسری طرف میں مسئلہ سمجھاتا ہوں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ براہیم کی اہمیت کیا ہے جیسا کہ اس کی ویلیو کیا ہے اس قدر کیا ہے مرزا صاحب کے نزدیک یہ کتاب کتنی بڑی اہم کتاب اس پر میں نے کچھ عرض کرنا ہے اور پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ برائیں لکھنے سے پہلے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ رات دن ہر وقت مجھے کتابوں کا مطالعہ کرنے کا جنون تھا ہر وقت میں مطالعے میں لگا رہتا تھا حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے بار بار منع کرتے تھے کہ کتابوں کا مطالعہ زیادہ نہ کرنا چاہیے ان کو میری صحت کے خراب ہونے کا خطرہ تھا اندیشہ تھا مجھے بار بار منع کرتے تھے اور <clears throat> یہ بھی ان کے بیٹے لکھتی ہیں کتاب میں سیرت سیرت المہدی میں کہ مرزا صاحب کے گرد کتابوں کا امبار ہوتا تھا بلکہ ایک دفعہ ایک آدمی آیا ان سے ملنے تو اس کے گرد کتابیں کتابیں تھیں ہر وقت مطالعے میں لگے رہتے تھے اور پھر مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کتاب اور بریا میں کہ زیادہ تر میں تفسیر قرآن اور احادیث کے مطالعے میں مشغول رہتا تھا قرآن شریف کی تفسیروں میں اور حدیث شریف کے مطالعے میں راج میں مشغول رہتا تھا برائن کے لکھنے سے پہلے مرزا صاحب نے خوب مطالعہ کیا تھا حدیث شریف کا بھی اور تفاصیر شریف کا بھی اس کے بعد پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اب شروع میں جب کہ میں طالب علم کا زمانہ تھا جوانی کا زمانہ تھا تو مجھے خواب میں بلکہ خواب نہیں کچھ بیداری سی تھی معمولی سی کچھ ایسی اونگ سی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ملے اور انہوں نے مجھے ایک کتاب دی بس فرمایا کہ یہ تفسیر قرآن ہے جو میں نے لکھی ہے اور اب میں آپ کو یہ دیتا ہوں آپ دیکھیں جی تفاصر کا مطالعہ بھی کیا ہے احادیث کا مطالعہ بھی کیا ہے اور تفسیر علی بھی ان کو مل چکی ہے اگر اس کا بھی مطالعہ کیا ہوگا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ براہین میں نے لکھی تھی کیسے لکھی تھی معمول من اللہ ہو کے لکھی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے وہ لکھی تھی اور میں اس وقت ملہم تھا ملہم کا مطلب ہے کہ مجھے ہر وقت الہام ہوتا تھا من جان بلّہ اللہ تبارک مطالعہ تعالیٰ مجھے باتیں بتا دیتے تھے یہ کو گویا کے بھیج کے میری اصلاح کر دیتے تھے ملم کا معنی یہ ہے اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ روح القدس کی قدس قدسیت جو ہے یہ ملام کے ساتھ ہر وقت ہر لہذا بلا فطر رہتی ہے روح القدس کون ہے یہ نام ہے جبرائیل علیہ السلام کا جیسے کہ اللہ تبارک اکبا تعلیٰ فرماتی ہیں بات ہے نا اسمر مریم الکتاب ویت نو روح القدس ہم نے مریم عیسا ابن مریم کو کتاب دی اور اس کی مدد کی روح القدس کے ساتھ روح القدس جبرے میں سلام مراد ہیں تو گویا مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ جو ملحم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہر وقت روح القدس کی قدر ساتھ رہتی ہے ایک لہذا بھی جدا نہیں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں جی روح القدس بھی ساتھ ہیں تفاصر کا مطالعہ بھی کیا ہوا ہے احادیث کا مطالعہ بھی کیا ہوا ہے تفصیل علی بھی ملی ہے اور براہین اللہ کے حکم سے لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ لکھا رہے ہیں اور لکھا رہے ہیں اسلام کی حقانیت کے وہ واضح کرنے کے سلسلے میں اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں تین سو دلال ہیں اسلام کی حقانیت کے اب اس کتاب کی اہمیت آپ دیکھ لیں کتنی بڑی اہمیت ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا یہ ساری باتیں برائے لکھنے سے پہلے کی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ حضور اسلام تشریف فرما ہے اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے آپ نے مجھے فرمایا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے میں نے کہا جی یہ ایک میری کتاب جو میں نے لکھی ہے فرمایا کہ یہ مجھے دے میں نے کتاب آپ کو دے دی آپ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے میں نے کہا اس کا نام ہے قطبی یعنی قطب ستارے کی طرح مستحکم غیر متزل زل گویا کہ یہ قطبی کا انہوں نے ترجمہ کیا یہ اس کا یہ نام ہے تو آپ کو جب میں نے وہ دی وہ کتاب ایک پھل کی شکل اختیار کر گئی ہاتھ میں پھر آپ نے اس کی کچھ کاشیں کی اس کو چھری سے چاقو سے گویا کے اس کے حصے کیے اور مجھے بھی کچھ کھانے کے لیے دیے اور میرے پیچھے ایک مردہ پڑا تھا مرا ہوا وہ وہ زندہ ہو کے میرے پاس آ گیا مجھے فرمایا کہ اس کو بھی ایک کاش آپ دے دیں اسی میں میں نے دے دی وہ ہرسیوں کی طرح وہ کھا گیا تو فرماتے ہیں کہ وہ مردہ کیا تھا وہ اسلام تھا جو مر چکا تھا وہ گویا کہ میری وجہ سے میرے آنے سے اس کاش کے کھانے سے یوں سمجھو کہ اس کتاب کی وجہ سے وہ اس کو دوبارہ زندگی ملی تو گویا کہ اب اسلام دوبارہ زندہ ہو گیا آپ دیکھیے کتنی اہمیت ہے اس کتاب کی اور اسی میں لکھا کہ اسلام زندہ ہیں دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور ان کے آنے پر پوری دنیا میں اسلام ہوگا اب ہم اس پر حیرانی ہوتی ہے کہ جب تفاصر کا مطالعہ کر رہے تھے کسی تفسیر میں نہیں ملا تھا کہ اسلام مر گئے ہیں حدیث شریف کا مطالعہ کرتے تھے کچھ حدیث نے ملی تھی کہ طرح سلام مر گئے ہیں تفسیر علی ملی تو وہاں کوئی بات نہیں ملی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور جب مرزا صاحب لکھ رہے تھے کہ عیسیٰ السلام زندہ ہیں تو بارہ دنیا میں آئیں گے تو روح قطب صاحب کے پاس بیٹھا تھا اس نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ مرزا یہ کیا کر رہی ہوں وہ تو مر گئے ہیں اور تو لکھ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں پھر معمول من اللہ ہو کے لکھی اللہ کے حکم سے کہ اللہ نے لکھائی اللہ پاک میں نے فرمایا کہ مرزا جی تو کیا کر رہا ہے اس لیے تو میں نے تجھے بھیجا ہے اسی پہ تو بے پونی کر رہا ہے نہ اللہ پاک نے منع فرمایا نہ تفسیر علی میں ملا کہ وہ عیسا مر گئے ہیں نہ احادیث میں ملا نہ دوسری تفاصر میں ملا اور پھر جب یہ کتاب حضور کی بادگاہ میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کا نام پوچھا تو بتایا کتب یعنی کتب ستارے سے کی طرح مستحکم غیر متزلزل ایسی زبردست کتاب پھر آپ نے جب وہ کتاب لی تو آپ نے بھی نہیں فرمایا کہ مرزا کتاب تو بڑی اچھی ہے بڑی اچھی لکھی ہے لیکن افسوس ہے میں آپ نے یہ مشرق کان عقیدہ زندہ آسمان پر ہیں نہ حضور نے منع فرمایا نہ اللہ پاک نے منع فرمایا نہ روح القدس نے ہاتھ پکڑا نہ تفاتیر میں ملا نہ حدیث میں ملا نہ تفسیر علی میں ملا اور اب بارہ سال خواب آیا کہ وہ مر گئے ہیں یہ تو الگ وجہ ہے کہ وہ کیوں خواب آیا ہے وہ کیوں لکھا مر گئے ہیں اس کی ایک وجہ ہے وہ بتاؤں گا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر باقی علیہ السلام فوت ہو چکے تھے علیہ السلام مر گئے تھے تو مطلب کچھ حدیث مل جاتی اب فرماتے ہیں کہ بتیس آیتیں قرآن شریف کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ علیہ السلام مر گئے ہیں اور یہ ساری تیس آیتیں انہوں نے اپنے روحانی خزائن جلد تین ادارے میں لکھی ہیں تو یہ تیس آیتیں اب یاد آ گئی ہیں اور جب تفاضے کا مطالعہ کرتے تھے اس وقت یہ آیتیں سامنے سے نہیں گزری تھی جب تفسیر علیم ملی تو اس وقت یہ آئے کے سامنے سے نہیں گزری تھی پھر لکھنے کے بارہ سال بعد خیال آیا پھر بعد میں سمجھے کہ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح مر گئے ہم ان آیات کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ ایک ایک آیات پڑھتے جائیں گے میرے پڑھتے جائیں گے اس کا جواب بھی دیتے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہی ہوتا ہے اور یہی ہے کہ ان کا عقیدہ وہی تھا جو مسلمانوں والا ہے اور اسی عقیدے پہ تھے اسی عقیدے کو لکھا اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہیں علیہ السلام مر گئے اس کی وجہ یہ ہے اور وہ میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے گئے پہلے مولوی تھے پھر عالم ہو گئے پھر مقرر ہو گئے اپنے آپ کو چڑھاتے گئے چڑھتے گئے حتیٰ کے چلتے چلتے انہوں نے مہدی کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں اب لوگوں نے کہا کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ مہدی کے ساتھ یہ سارے سلام بھی ہوں گے اب وہ کہاں ہیں اگر تم مہدی ہے تو عیسیٰ کہاں ہیں تو جواب جا کے وہ مر گئے ہیں لوگوں نے کہا کہ تو نے تو لکھا ہے وہ زندہ ہیں آئیں گے تو بار آپ ہیں مر گئے ہیں کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی وہ میں سادگی سے میں لکھ بیٹا ہم مانتے ہیں کہ غلطی ہو گئی مرزا صاحب سے غلطی ہو گئی انسان خطا ہو جاتی ہے لیکن حدیث میں بھی غلطی ہو گئی تھی کہ وہاں نہیں سمجھ سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں تفاصیر میں بھی غلطی ہو گئی تھی وہاں بھی نہیں سمجھ سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں تفصیل علی میں بھی غلطی ہو گئی تھی وہاں بھی نہیں سمجھ سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں اور پھر جب براہین حضور کی خدمت خدمت ہاں جب لکھ رہے تھے تو روح القدس جبریل سے بھی غلطی ہوگی وہ بھی نہیں ہاتھ پکڑ سکے اللہ تعالیٰ سے بھی نوز بلا غلطی ہوگی وہ بھی نہیں فرما سکے کہ غلام محمد مرزا صاحب یہ کیا لکھ رہے ہو وہ تو مر گئے ہیں آج سے بہت سال پہلے تو لکھ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں ان سے بھی غلطی ہو گئی اصل بات یہ ہے کہ عقیدہ تھا کہ زندہ ہے لیکن اب مہدی بننے کے شوق میں عیسیٰ کو مارنا پڑا کیونکہ عیسیٰ تو اب ان کے پاس ہے ہی نہیں لوگوں نے مطالبہ کیا تم مہدی تو عیسیٰ کا ہے وہ تو ایک ہی زمانے میں ہوں گے وہ مر گئے ہیں یہ مجھ سے غلطی ہوگی اصل بات ہے یہ غلطی نہیں ہوئی بلکہ اپنی مہدویت کو جمانے کے لیے آپ ان کو مارنا پڑا اور آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں اچھا جی مار گئے ہیں لیکن لطیفہ یہ ہے حیران یہ ہے کہ اچھا جی مار گئے ہیں اب مرنے کے بعد بھی مرزا صاحب پہ پوری ایک بات واضح نہیں ہو سکی کہیں لکھتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں اور ان کی قبر جو ہے نا گلیل میں ہے کہیں لکھتے ہیں مر گئے ہیں ان کی قبر بیت المقدس میں ہے کہیں لکھتے ہیں مر گئے ہیں وہ ان کی قبر بلاد شام میں ہے اور پھر اس کے بعد لکھا کہ نانا وہ تو کشمیر میں دفن ہے وہ چلتے چلتے چلتے کشمیر میں پہنچے اور وہاں وہ مر گئے ان کی قبر وہاں آئی اور پھر اب بھی احمدی احباب جو ہیں وہ تو وہی کشمیر والی قبر بتاتی ہیں لیکن مرزا صاحب کے فوت ہونے سے پہلے دس بارہ سال کے بعد اصلاح ہو گئی پھر بھی نہ تو اس کی قبر باتیں نہیں ہو سکی کہ وہ کہاں دفن ہے اس اس کے ساتھ ان کی حیاتی بھی نہیں باتیں ہو سکی ایک جگہ لکھا کہ ایک سو بیس سال کو ان میں فوت ہوئی ہے پھر اس کے بعد لکھا کہ نہیں ایک سو پچیس سال کی عمر میں فوت ہوئی ہیں پھر کچھ ماہ بعد لکھا کہ نہیں ایک سو ترونجا سال کی عمر میں فوت ہوئی ہیں تو گویا کہ مارنے کے بعد غلطی دور ہونے کے بعد نہ تو ان کی قبر واضح ہو سکی کہ کہاں ہے اور نہ ان کی عمر کے بارے میں کوئی وضاحت ہو سکی کہ یہ کتنے سال دنیا میں زندہ رہے اور ہو گئے اگر یہی بات تھی باقی ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے اللہ پاک نے بتایا تو کم از کم ایک دفعہ ساری باتیں اللہ پاک بتا دیتے نہ عمر کے بارے میں بھی درجہ بدرجہ کبھی کتنی عمر ہے کبھی کتنی ہے کبھی کتنی ہے اور ان کی قبر کے بارے میں بھی قریب کبھی بلاد شام میں ہے کبھی گلیل میں ہے کبھی بیت المقدس میں ہے اور پھر نیلی وہ کشمیر میں ہے اور پھر نیلی مدینہ منورہ کے وادی عقیق میں ہے تو آپ ذرا خود سوچیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ نہیں بتاتی کہ یہ سارے کا سارا ہے کہ ہیر پھیر ہے یہ فریب ہے مجبور ہو گئے بنا کے دور کا وہی تھا جو عام مسلمانوں کو تھا کہ وہ زندہ رہے ہیں بعد میں اس کو مجبور عقیدہ بدلنا پڑا مرزا صاحب کا مقام مرزا صاحب کا نزدیک بقولوں کے بہت بڑا ہے اور اسی لیے آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور میں ان کی جگہ آیا ہوں یہ تو پہلے ہی جیسا کہہ دینا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں کہ جائے کہ اتنا آسان کو زندہ مانتے رہے اور کتابوں میں لکھتے رہے اللہ تبارک بازا بھی خاموش رہے جبریل بھی آرام سے بیٹھے رہے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کتاب پیش ہوئی آپ بھی خاموش ہو گئے تو یہ ایسا نہ ہونا چاہیے تھا بلکہ پہلے دن سے ان کا کام ہے یہ تھا کہ فرما دیتے کہ عیسیٰ السلام فوت ہو گئے ہیں تو بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ عیسا علیہ السلام حیات ہیں مرزا کے تحریر کی روشنی سے اب دی حضرات سے درخواست ہے کہ خدا را ذرا فکر کریں غور کریں آدمی چھ آنے کی ہانڈی مٹی کی خریدتا ہے کہ اس کو بجا کے دیکھتا ہے کہ یہ کہیں ٹوٹی تو نہیں کچی تو نہیں اور یہاں تو ایمان کے سوتی ہیں چندہ تو جہنم کا سوال ہے اس قدر غفلت سے کام نہ لیں بلکہ سوچیں سمجھیں اور سمجھ کے اپنا عقیدہ جو ہے نا وہی بناو جو پہلے دن سے تمام مسلمانوں کا آ رہا ہے ہاں، اگر آپ کو کوئی بات میں نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ابھی جو حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب نے حیات عیسا خود مرزا کا دینی کی اپنی تحریروں کی روشنی میں اس کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں اس میں انہوں نے جو مرزا صاحب کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں تو ان ان کی تفصیل جو ہے وہ اس طرح ہے مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کا حوالہ ہے روحانی خزائن جیل نمبر تیرہ صفحہ نمبر ایک سو ستر اور براہین احمدیہ حصہ چہارم جو لکھنی شروع کی مرزا صاحب نے وہ اٹھارہ سو چوراسی میں لکھنا شروع کی اس کا حوالہ جو ہے وہ روحانی خزان کی جلد نمبر ایک کے سفر نمبر ایک پر مرزا صاحب جو ہے وہ مامور من اللہ تھے اس وقت اس کا حوالہ جو ہے یعنی جس وقت انہوں نے براہین احمدیہ لکھی اس وقت وہ مامور من اللہ تھے اللہ کی طرف سے مامور تھے اس کا اور ملہم بھی تھے اس کا حوالہ آخر چشم سرما آریہ جلد نمبر دو میں اور براہین احمدیہ کی تعلیف جو ہے وہ انہوں نے کس طرح شروع کی اس کا حوالہ جو ہے وہ روحانی خزین کی جلد نمبر ایک کے صفحہ نمبر باسٹھ پر اور جو مولانا عبد الرحمان صاحب نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے اور ان کے والد صاحب جو ہے وہ ان کو منع کیا کرتے تھے اس کا حوالہ روحانی خزین کی جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر ایک سو اکاسی پر اور مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ اکثر وقت قرآن کے تدبر حدیث اور تفسیر میں گزرتا تھا اس کا حوالہ وہی جلد نمبر تیرہ کے صفحہ نمبر ایک سو ستاسی پر اور تفسیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں حیات جو یعنی جو تفسیر علی خواب میں مرزا صاحب کو ملی اچھا کشف میں اور جو مولانا صاحب نے حوالہ دیا کہ مرزا صاحب کو نیم بیداری کی یا بیداری کی کسی قسم میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تفسیر علی دی اس کا حوالہ جو ہے وہ براہ وہ روحانی خزین جو نمبر ایک کے سفر نمبر پانچ سو نواسی پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ خواب کا ذکر جس میں یہ تفسیر علی جو ملنے والا خواب ہے یہ مرزا صاحب نے اٹھارہ سو پچہتر میں دیکھا تھا اس کا حوالہ تذکرہ کے اندر صفحہ نمبر بیس پر موجود ہے اور سیرت المہدی کے صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ پر یہ بات موجود ہے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ کتابوں کا ڈھیر لگا کے ہر وقت جو ہے وہ ان میں مشغول رہتے تھے اور تذکرہ صفحہ اول دوم اور سوم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ براہین احمدیہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا اور روحانی خزان کے جلد نمبر ایک کے سفر نمبر دو سو چوہتر پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ قطب استارے کی طرح جو ہے وہ غیر متزلزل یہ کتاب تھی ابراہیم نے اہم دیا جس میں حیات مسیح کا عقیدہ لکھا دافع الوساوس جس کا دوسرا نام آئینہ کمالات اسلام بھی ہے روحانی خزان کی جلد نمبر پانچ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رول قدس کی قدسیت جو ہے وہ ملہم کے ساتھ ہر وقت اس شامل حال ہوتی ہے اور نزول مسیح کی آمد نے مسیح کی آمد نے مسیح کی آمد ثانی کا عقیدہ مرزا صاحب نے روحانی خزان کے دل نمبر ایک صفحہ سفر نمبر پانچ سو ترانوے چھ سو ایک اور چھ سو دو پر لکھا اور مرزا صاحب نے جو یہ فرمایا کہ وہ بارہ برس تک اس عقیدے پر قائم رہے یہ انہوں نے بات روحانی خزان کے جلد نمبر انیس کے سفر نمبر ایک سو تیرہ پر کہی اور مرزا صاحب جو ہے وہ پچیس مئی انیس سو آٹھ کو وفات پا گئے اس کا حوالہ سیرت المدی جلد اول کے سفر نمبر نو ہے نمبر نو پر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس برس ہوئی اس کا حوالہ جو ہے روحانی خزائن کی جیل نمبر دس سفر نمبر تین سو دو اور واقعہ سلیپ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تینتیس برس تھی یہ روحانی خزائن کے جیل نمبر یہاں پتا نہیں ہے سفر نمبر ایک سو پچپن وہ جو اس کے جیل نمبر اور ایڈٹ کر رہی ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں وہ صرف جلد نمبر کا نہیں پتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو پچیس برس ہوئی یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے جیل روحانی خان کی جیل نمبر پندرہ کے صفحہ نمبر چار سو ننانوے پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو ترپن برس ہوئی یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے روحانی خزان کی جیل نمبر بیس کے صفحہ نمبر انتیس پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلاد شام میں ہے یہ انہوں نے لکھا ہے روحانی خزان کی جیل نمبر آٹھ کے صفحہ نمبر دو سو چھیانوے پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس یا بیت المقدس میں ہے یہ لکھا ہے انہوں نے اسی جیل کے آٹھ نمبر کے صفحہ نمبر دو سو چھیانوے اسلامیہ کے اوپر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وطن گلیل میں جا کے فوت ہو گئے یہ انہوں نے لکھا ہے روحانی خزان کی جیل نمبر تین کے صفحہ نمبر دو سو چوبیس پر اور مرزا صاحب نے جو تبری کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے چشمہ معرفت میں تاریخ تبری کے حوالے سے تو اس سے جو ہے وہ مرزا صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ مدینہ میں ہے تو یہ روحانی خزائن کے جل نمبر تیئیس کے سفر نمبر دو سو اکسٹھ پر یہ بات دیکھی جا سکتی ہے اگر کسی احمدی بھائی کو کوئی حوالہ جو ہم نے کہیں اس پہ کوئی اعتراض ہو یا کوئی حوالہ جو ہے وہ دستیاب نہ ہو ایڈیشن کے فرق کی وجہ سے تو ہم انشاءاللہ ان کو اصل کتاب کا عکس یا فوٹو کاپی فراہم کرنے کے لیے کسی بھی وقت تیار ہیں اس کے لیے جو ہے وہ مرکز سراجیہ کی ویب سائٹ پر ہمارے ای میل ایڈریس کے ذریعے وہ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام احمدی دوستوں کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام احمدی دوستوں کو جو ہے وہ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے عقائد سے جو ہے وہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ مرزا صاحب کے بہکاوے میں آ کے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تفریح عطا فرمائے کہ وہ مرزا صاحب اور ان کے کار سے توبہ کر کے دوبارہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس آ جائیں تاکہ وہ جو ہے جو جہنم کا سودا کر بیٹھے ہیں اس سے ان کی بچت ہو جائے آمین سما